جس کی مرضی آتی ہے یہاں ہمارے دیہاتی مسلمانوں سے لے کے شہری تک صبح اٹھتے ہیں اور برش اٹھا کے چہرے پہ شروع ہو جاتے ہیں شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے موت آتی ہے اور بتاؤ مسلمانوں کیا نبی کی شکل سے تمہیں نفرت ہے کیا آقا مدنی کی وہ شکل جسے دیکھنے کے لیے جبرائیل زمین پہ اترا کرتا تھا فرشتے قطاریں لگایا کرتے تھے کیا اس شکل سے تمہیں پیار نہیں ہے کیا تمہیں نبی سے دشمنی ہے کیا انگریز جیسا کتا میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو گیا کیا شلوار ٹخنوں کے اوپر کرنے سے کسی کو موت آ جاتی ہے کچھ نہیں ہوتا صرف شیطان نے ہمیں بھڑکایا ہم نے نبی کا رستہ چھوڑا تو دنیا کو کہنے کا موقع ملا کہ داڑھی والے پاکستان میں ایک فیصد ہے